و یہاں پر مد ہے یعنی بعض لوگ اسے بہت زیادہ لمبا کر دیتے ہیں بہت ہی زیادہ اور بعض لوگ بالکل کم لمبا کرتے ہیں تو اسے جو ہے کم از کم کم از کم ہم نے دو الف سے تین الف تک لمبا ضرور کرنا ہے و تینی و اور زا کو سفیرہ ہے صحیح انداز سے پڑھنا ہے وطور سینین تو واؤ کے بعد جب تو آتا ہے تو لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں اس کی پریکٹس کریں وطوری سینین سین سیٹی کی آواز کے ساتھ وحید حل دل امین ایک ایک لفظ الگ الگ وحید ہا اس کے بعد دال بل دل امین الف یعنی حمزہ جو ہے اسے صحیح انداز سے پڑھنا ہے لاقود قلقلہ خالق خالا نل پھر قلقلا قاف پر پہلے دال پر قلقلا آیا جو کہ لفظ کے آخر میں تھا اور اس کے بعد اس حرف کے درمیان میں قلقلا آیا ان دونوں کو کرنے کا انداز تھوڑا الگ ہوتا ہے تو اس کی پریکٹس کی جائے لاقود خالا نل انسان اخفا ہوا اس کے بعد سین فی احسن تقویم تقویم ثم رددناہ اب یہاں ثم کو صحیح پڑھنا ہے سما نہیں پڑھنا آگے پھر قلقلہ ہے دو دال ہیں ایک پر زبر ایک پر جزم رددناہ اسفل سافلین منولی الصالحات فلهم اجر غیر ممنون اس کو بالکل جس طرح میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق آپ پڑھیں فلاحم اجر اج جیم پر قلقلہ ہوگا غیر ممنون ممنون نہیں پڑھنا یعنی میم کے اوپر آپ نے قلقلہ نہیں کرنا فما يكذبك بعد بالدين ذال کو صحیح يكذبك نہیں پڑھنا يكذبك بڑا سوفٹ اليس الله باحكم الحاكمين حاکو اور مد کا خیال رکھ کے اس کو لمبا پڑھنا ہے اب ہم اس کی قرات کرتے ہیں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 وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوانہ الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ